وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون اے گنہگارو آج تم ایک سو ہٹ جاؤ الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی تابے داری نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے میری ہے عبادت کرتے رہنا سیدھی راہ یہی ہے شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کے دن نیک و بد میں امتیاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک کاروں سے بدکاروں کو چھانٹ دیا جائے گا کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مؤمنوں سے دور ہو جاؤ پھر ہم ان میں امتیاز کر دیں گے انہیں الگ الگ کر دیں گے اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر چودہ میں اللہ نے فرمایا وہ یوم السَّاعَةُ و یوم عید اور جس دن یعنی روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب کے سب جدا جدا ہو جائیں گے یعنی ان کے دو گروہ بن جائیں گے اور سورہ صافات کی آیت نمبر باویس میں اللہ نے فرمایا الدین و جہم یعنی ظالموں کو اور ان جیسوں کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے تھے جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ جنتیوں پر جس طرح کی نوازشیں ہو رہی ہوں گی اسی طرح جہنم والوں پر طرح طرح کی سختیاں ہو رہی ہوں گی ان کو بطور ڈانٹ کے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا وہ تمہارا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ رحمان کی نافرمانی کی اور اس شیطان کی فرما برداری کی خالق مالک رازق میں اور فرمان برداری کی جائے میرے راندہ درگاہ کی یعنی اس ابلیس کی جس کو میں نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا میں تو کہہ چکا تھا کہ ایک میری ہی ماننا اور صرف مجھ ہی کو پوجنا اور مجھ تک پہنچنے کا سیدھا قریب کا اور صحیح راستہ یہی ہے لیکن تم الٹے چلے یہاں بھی الٹے ہی جاؤ ان نیک بختوں کی اور تمہاری راہ الگ الگ ہے یہ جنتی ہیں اور تم دوزخی ہو جبلن سے مراد خلق کثیر بہت سی مخلوق ہے لغت میں جبل بھی کہا جاتا ہے اور جبلن بھی کہا جاتا ہے شیطان نے تم میں سے بکثرت لوگوں کو بہکایا اور صحیح راہ سے ہٹا دیا تم میں اتنی بھی عقل نہ تھی کہ تم اس کا فیصلہ کر سکتے کہ رحمان کی مانیں یا شیطان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا مخلوق کی